حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبوس کیے گئے تھے وہ کون تھے وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے فرمایا آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اسے جنتی بچھونا بچھا دو جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو وہ کھول دیا جاتا ہے وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تم میں مبوس کیے گئے تھے کون تھے پھر وہی جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا لہذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو جہنم سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو فرمایا جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پستیاں ادھر نکل جاتی ہیں پھر ایک اندھا اور بہرا داروغا اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتوڑا ہوتا ہے اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جنوں انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ایک سو اکتیس